بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ السلات وسلام اعلی رسول اللہ ولا علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں عبدالعزیز شکیل آج کے اس پروگرام کا نازم جلسہ اے ایچ ای ایس یعنی ابو ہریرا ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام حاضرین میں موجود مرد و خواتین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو ہرا ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام بھی دو ہزار چار میں وہ الحمد تب سے لے کر آج تک وہ حلقہ کاروان اور شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر اپنی دینی و سماجی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے اس سوسائٹی کا جو اہم مقصد ہے سب سے پہلا مقصد وہ ہے علم کو عام کرنا الحمدللہ جس کے تحت ہم ویکلی پروگرامز رکھتے ہیں مسجد رحیم خان پر اور دیگر مقامات پر منتھلی پروگرامز رکھتے ہیں مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے اور سال میں ایک دفعہ ایک میجر پروگرام ہوتا ہے جو صرف اور صرف نان مسلم کے لیے یعنی غیر مسلمانوں کے لیے ہندو یا کرسچن بھائیوں کے لیے جس کے ہمارے خاص مقرر ہے جناب سراج الرحمان صاحب یو آئی آر سی اور اسی طرح سے دنیاوی علم کو بانٹنے کے لیے دنیاوی علم پھیلانے کے لیے الحمدللہ ابو ہریرا ایجوکیشنل سوسائٹی ہر سال میں ایک دفعہ ایک سمر کیمپ رکھتی ہے جو اپنی نوعیت کا ایک بہترین سمر کیمپ ہے پورے حلقہ حیدرآباد میں جس میں فری کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ سماجی کام کے اندر ایم ایم سی کی مدد کے ذریعے سے فری آئی کیمپس منعقد کیے گئے الحمدللہ اے ایچ ایس نے ابو ہریرا ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے کاروان میں دو فری آئی کیمپس رکھے پہلے فری آئی کیمپ میں تقریباً ایک سو سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور دوسرے آئی کیمپ میں تقریباً ایک سو سولہ لوگوں نے شرکت کی اور تقریباً تیس سے زیادہ لوگوں کے آپریشن بھی ہوئے جو کامیاب ہوئے الحمد اور الحمد اس کے علاوہ ابو ہریرا ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ایک بیت المال چلایا جاتا ہے میں غیر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں بیت المال کہتے ہیں کہ ایسے ادارے کو کہ ایسے جگہ کو جہاں پر امیر لوگ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ لا کر جمع کرواتے ہیں اور اس بیت المال سے تمام غربا کی مدد کی جاتی ہے جو الحمد للہ ابو حرانہ بیت المال کے نام سے ہم کاروان میں ابو حرانہ بیت المال چلاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ جو کی جانب سے کیا جاتا ہے لوگوں کو شرک سے بچانے بدعات سے بچانے اور جادوگروں کے چنگل سے لیا جاتا ہے مسجد رحیم خان کاروان پر جو ہر روز چار بجے تا چھ بجے منعقد رہتا ہے اور اس کے علاوہ ہر اجتماع ہر پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کے وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز بنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن ویب سائٹ پر بھی یہ اپلوڈ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر A B U Abu H U R A I R A Abu ہورا ای ایس اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں W W W dot A H E S dot co dot in اس کے علاوہ مستقبل میں ابو ہریرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے تین اہم مقاصد ہیں پہلا مقصد ہے کہ مسجد رحیم خان کی توسیع یعنی وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو وہاں پر انشاءاللہ شاء توسیع کی جائے گی اور دوسرا پروگرام رکھا گیا ہے فیوچر میں ان تعالی اللہ ایک اسلامک اسکول ساتھ اور اسلامک جونیئر کالج بھی ان اس کا ارادہ رکھتی ہے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اجر عظیم کمانے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ایک انوکھا اور ایک اہم عنوان ہے شاید ہی مولانا کی زبان سے کسی زبان زبانی اس سے پہلے کسی نے یہ عنوان سنا ہوگا اور آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے جیسا آپ جانتے ہیں اسلام اور وید اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے مقرر کو دعوت دوں میں مختصر طور پر آپ کا تعارف دینا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ تعالی جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے عالمیت اور فاضلت یعنی فارغ التحصیل ہوئے اور اس کے بعد اپنی دینی و علمی خدمات کو انجام دینے کے لیے کئی مقامات پر آپ نے دورہ کیا جیسے ممبئی گجرات دہلی گلبرگہ وغیرہ وغیرہ یہ تمام مقامات پر الحمد للہ آپ نے دورے کیے اور یہاں پر آپ کی بہت ہی بہت بہترین سرگرمی رہی اور بہترین علمی خدمات رہی لوگوں تک حق پہنچانے میں اور الحمد للہ آپ نے کئی کتابیں لکھی جن میں اہم ہیں بارہ مسائل بیس لاکھ کا انعام وغیرہ وغیرہ اور مولانا کی تقریر کو سننے کے لیے آپ کا ایک دلکش اور پرکشش انداز ہے جس کی طرف لوگ کھینچے آتے ہیں اور گھنٹوں بیان میں بیٹھے رہنے کے باوجود ذری سی بھی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا محسوس نہیں کرتے اور آپ کا ایک منفرد انداز یہ بھی ہے کہ آپ جبھی بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ترجمہ ہی نہیں بلکہ پوری روایت عربی میں دوہرا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ آپ کی ایک خصوصی اپنی خصوصیت ہے آپ کی اب میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں بعنوان اسلام اور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 پہلی قسم ہے شروتی اس میں دو طرح کی کتابیں ہیں شروتی میں جس کو ایشوری واڑی کہا جاتا ہے خدائی کلام ایک ہے کی تعداد ایک سو آٹھ ہے اور دوسرے وید ہیں اور ویدوں کی تعداد چار ہے اتھر وید سام وید وید اور رگ وید یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہیں تو یہ چار وید مگر ان کی برانچز اور ان کی شاخائیں بہت ہی وسیع ہیں اتھر وید کی نو شاخائیں ہیں اٹ ہیز نائن برانچز تو وید کی نو شاخائیں ہیں اور سام وید کی ایک ہزار شاخائیں ہیں جس سے ویدوں کی اسات کا اندازہ ہوتا ہے اتھر وید کے نو برانچز اتھر وید کی نو شاخائیں سام وید کی ایک ہزار برانچز ایک ہزار شاخائیں اور یجروید کی ایک سو ایک اور رگ وید کی اکیس اس طرح ان چاروں ویدوں کی گیارہ سو اکتیس شاخائیں اور گیارہ سو اکتیس برانچز ہوئی اس طرح ویدوں کا مطالعہ کرنا بہت ہی الجھن بہت زیادہ وقت تندہی اور جافشانی کا تقاضا کرتا ہے یہ تو معاملہ رہا شروتی کا اسمرتی میں کئی قسم کی کتابیں ہیں ایک تو ہے پران پرانوں کی تعداد اٹھارہ ہے پرانوں کی تعداد اٹھارہ ہے جس میں مہا بوشیہ پران ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک تو ہے پران جن کی تعداد اٹھارہ ہے اور دو ہسٹوریز ہیں تاریخ رامائن اور مہا بھارت ان کا تعلق ہسٹری سے تاریخ سے رامائن میں رام سیتا اور لکشمن وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے اور مہا بھارت میں کورو اور پانڈو کی لڑائیوں کا رزمیہ بیان ہے اور اسی مہا بھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے جو ہندو بھائیوں کے ہاں ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے یہ در حقیقت مہا بھارت ہی کا ایک حصہ ہے ہمارے گرو ہیں بستی میں ایڈوکیٹ ہیں وہ انہوں نے ابھی مہا بھارت کا منظوم ترجمہ کیا ہے یعنی پوئٹری میں کیا ہے جو ایک بہت بڑا کام ہے تو اس مرتی میں پران ہے جن کی تعداد اٹھارہ ہے اور دو اتہاس ہیں رامائن اور مہا بھارت مہا بھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے جو ہندو بھائیوں کے ہاں انتہائی مقدس کتاب مانی جاتی ہے اس کے اٹھارہ چیپٹر ہیں اٹھارہ ابواب ہیں اور آخر میں چل کر کے یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون کی کتاب ان کے ہاں ہے جس کو منو اسمرتی کہتے ہیں یہ تفصیل ہے جس کا تقریر میں آگے بڑھنے سے پہلے سامعین کو ذہن نشین کرنا ضروری تھا یہ پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ اگر دھرم نہ ہو تو اس سے دو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دھرم کتنا ضروری ہے اور کبھی بھی ادھرمی کو ناستک کو اچھی نگاہ سے دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے تو دھرم انسان کے لیے بہت ضروری ہے اگر دھرم نہ ہو تو دو طریقے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو عقیدے کی خرابی اگر عقیدے کی خرابی پیدا ہو جائے تو آدمی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے سب سے موتبر دنیا کی مذہبی کتاب جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ذکر کہافظن ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن میں خود بیان ہے کہ اس کتاب کا لفظ لفظ محفوظ ہے اس کے اندر کسی انسانی تصرف کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن انس اللہ علی میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ انسانوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہو اور عبادت کے لائق کوئی اور ہو نہیں سکتا پرورش کرنے والا کوئی اور ہو اور پوجا کسی اور کی کی جائے رب کہتے ہیں پالنے والا میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک کون اس کی نگرانی کرتا ہے کون اس کی پرورش کرتا ہے نہ اس میں ماں کا دخل ہے نہ باپ کا دخل ہے نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہے آخر ماں کے پیٹ میں بچے کی نگرانی کون کرتا ہے اس کی حفاظت کون کرتا ہے وہی ہے جو تمام انسانوں کا بنانے والا ہے اور اس پرورش کرنے کو ربوبیت کہتے ہیں اور پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں قرآن حکیم میں بتایا گیا ویکم رب العالمین کیا رب العالمین کے برابر کسی کو کیا جا سکتا ہے رب العالمین کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے تمہاری دیکھ بھال کوئی کرے حفاظت کوئی کرے قدم قدم پر تمہاری فیسلٹیز کا لحاظ کوئی کرے اور پوجا اور ارچنا کسی اور کی ہو یہ سب سے بڑی مورکھتا اور سب سے بڑی جہالت تو دھرم انسان کے لیے ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اگر دھرم نہ ہو تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان کو پتا نہیں چلتا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور دوسرے مجھے اس دنیا میں پیدا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ سمجھ لو کہ کوئی چیز اگر ایسی ہو جس کا مقصد سمجھ میں نہ آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہ مذہب سمجھاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون اور دنیا میں تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے اور قرآن نے بتا دیا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا نام کیا ہے اس کی صفات کیا ہے اور دنیا میں تم کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جو خالق ہو پیدا کرنے والا جو رب ہو پرورش کرنے والا نگرانی کرنے والا وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا تو دھرم سے ایک پرابلم تو یہ سالو ہوا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کا جان ہوا علم ہوا اور دوسرے ہمیں اس بات کا بھی جان ہوا کہ ہمارے برپا کیے جانے کا دنیا میں بھیجے جانے کا پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے ورنہ ہمیں ہمارا مقصد سمجھ میں نہیں آتا اچھا اور دھرم کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ سماج میں اور سوسائٹی میں کباہتیں شناختیں برائیاں نہیں پھیلتی اگر دھرم نہ ہو لوگ ادھرمی بن جائیں تو سماج پر کیا اثر پڑتا ہے آئیے بھگوت گیتا کا ایک منتر آپ کے سامنے پڑھوں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ سنسکرت کیا ہے سنسکرت ایک انتہائی پیچیدہ اور جٹل زبان ہے ڈیڑھ سال سے میں اس کا ویاکرن پڑھ رہا ہوں ویاکرن مینس گرامر اور الحمدللہ اس سلسلے میں کئی پنڈت خاص طور سے میرے گرو کہہ لیجئے یا خصوصی گائیڈنس کرنے والے ڈاکٹر کوشل کشور مشر اور ایک خاتون ہیں ڈاکٹر ریتا ان دونوں نے سنسکرت زبان اور اس کی گہرائیوں کو گرہن کرنے کے لیے میرا کافی تعاون کیا ہے اب سماج پر ادھرم کا کیا برا اثر پڑتا ہے بھگوت گیتا کے منتر ہمارے ہندو بھائیوں نے بار بار سنا ہوگا وہ پنڈت لوگ بتاتے بتاتے نہیں ہیں کچھ بہت کم بتاتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کیا ہے اچارن دیکھیے یہ میں جو اچارن کر رہا ہوں سمجھ کر کر رہا ہوں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور یہ لفظ کدھر سے آیا ہے جی منتر سنیں ادھرما بھی بھوات کردوشی کل استری استریشو دشتاسو وارش نے جائے ورن سنکرا یہ اس کا صحیح اچارن ہے دھرم مانے مذہب ادھرم کا مانا لا مذہب جہاں دھرم نہ ہو تو ادھرم کے بڑھ جانے سے جیسے بھو مانے ہونا بھو مانے ہونا جیسے بھوتی بھوتا بھونت بھوسی بھوسا بھوت بھوسی بھوت بھوامی بھواما تو بھی بھوا جب کہیں گے تو بہت زیادہ بڑھ جانے سے یہ کون سی وبکتی ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پنچمی وبکتی ہے جیسے کہا جائے رامات رام سے ہمالیات ہمالیہ سے بلات بل سے بلات طاقت سے تو ادھرم بھی بھوات ادھرم کے بڑھ جانے سے اے کرشن پر کل استری اچھے خاندان کی عورتیں پردوشت ہو جاتی ہیں بگڑ جاتی ہیں اور استریشو دشتاسو وارش نے جائے ورن سنکرا اور اگر عورتوں کے اندر برائی آ جائے تو پورا کا پورا کل پردوشت ہو جاتا ہے ناس ہو جاتا ہے اور ورن سنکرا ہو جاتا ہے ورن سنکرا مانے نسل مل جاتی ہے جس کو باسٹرڈ ہونا بولتے ہیں جی مخلوط ہو جاتا ہے مل جاتا ہے نسل کا معاملہ یعنی نصب خراب ہو جاتا ہے اور ایک جملے میں اس کو یاد رکھیں کہ اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک فرد بگڑتا ہے اور ایک عورت بگڑ جائے تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے یہ بات جان کی بہت ہی شاندار بات کہی گئی ہے بھگوت گیتا میں منت پھر سے پڑھتا ہوں بھوات کرشنا پردیتی کلستری استریشو دشتاسو وارشنے جائتے ورن سنکرا جائتے مانے پیدا ہونا پیدا ہو جاتا ورن سنکرا پیدا ہو جاتا ہے تو ادھرم کے بڑھ جانے سے سماج کے اوپر ایک برا اثر تو یہ پڑتا ہے کہ یہ پتا نہیں چلتا کہ کون آدمی کس اچھے خاندان کا ہے اور کس برے خاندان کا ہے برائی اور اچھائی دونوں آپس میں مکس ہو جاتی ہے اور اچھے نصب کا اور برے نصب کا فرق کرنا امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ادھرم کا برا اثر پڑتا ہے معاشرے کے اوپر سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر اب ایک سوال مسلم بھائیوں سے بھی اور ہندو بھائیوں سے بھی کیا بتائیے اس دنیا میں ترقی جو ہوئی ہے اور دنیا ترقی کے اس مقام پر پہنچی ہے اس کی وجہ جانتے ہیں چلیے بتائیے دنیا ترقی کے اس مقام پر پہنچی ہے یہ آسانیاں یہ فیسلٹیز یہ روشنی یہ ہواؤں کے اوپر اڑنا یہ منٹوں میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ طے کر لینا یہ کس کی دین ہے علم کی دین ہے علم کی اگر علم نہ آتا تو کیا ہوتا ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اور جہالت علم کا این اپوزٹ ہے اگر آدمی جاہل رہتا تو دنیا میں اتنی ترقی نہیں ہوتی دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ علم کی وجہ سے ہوئی ہے اور جہالت اگر رہتی تو ترقی نہ ہوتی اور اس جہالت کا ایک اور برا اثر پڑتا کہ اس جہالت کی وجہ سے آدمی اس تاریخی اور ادھیارے کی وجہ سے آدمی اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتا کہ میرا خالق کون ہے پیدا کرنے والا کون ہے ظاہر ہے کہ انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے میں کس کے سامنے سر جھکاؤں علم کا ہونا ضروری ہے اگر علم نہ ہو تو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں کس کی پوجا کروں میرا پیدا کرنے والا کون اور علم اگر نہ ہوتا تو دنیا میں ترقی نہ ہوتی اور اسی وجہ سے بھگوت گیتا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والے کو جاہل کہا گیا ہے جاہل منتر پڑھوں یو مام جمنا دم چویت لوک مہیشورم الگ الگ کر کے پڑھو یو مام جمنا دم چویت لوک پاپے پر مچیتے یہ اس کا اچارن ہے صحیح یہ صحیح ہے اس کا اب آدمی جس کو سنسکرت نہیں آتی وہ جلدی یو اب وہ کیا مطلب ہے یو کا اصل میں یہ یہ ہے یہ اور یہ ہو گیا ہے یہ پانینی کا ایک سوتر ہے یہاں بھی ہندو بھائی بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے کہ چونکہ انہیں ویاکرن کا علم نہیں ہے لہٰذا وہ پانی کو نہیں جانتے پانینی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک میتھالوجی ہے پانی کے بارے میں کہ ایک آچاریہ تھے تو بہت سارے بچوں کو پڑھاتے تھے شیش تھے ان ان کے میں ایک ایک تھا تھا اور کاتیائن تو یہ نہیں جو ہے یہ پڑھنے میں کمزور تھا کاتیائن بڑا ہوشیار تھا پڑھنے میں تو دوسرے بچے اس کا بڑا مذاق اڑاتے تھے اب اس میتھالوجی کے مطابق اس قصے کے مطابق جس کو